ابو العالیہ کہتے ہیں کہ لہسن حلال رزق ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو گیارہ یہ حدیث ضعیف ہے